محماد محمد نمار محماد نار سی پکاری پیارو میرے شہید بچوں سی پکار پیارو میرے شہید بچوں ماسو کے جانے ساروں میرے شہید بچوں سی پکاری میرے شہید بچوں کم کم تھے پھر بھی تم نے ایسی لڑی لڑائی دیتے تھے داد تم کو شہ کے دلیر بھائی ہمت کے تاج داروں میرے شہید بچوں ہمت کے تاج داروں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں میرے شہید پیارو میرے شہید بچوں ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں ماموں تمہارے ان سے لاشیں اٹھا کے لائے میدان سے خود پلٹ کر واپس نگر میں آئے میدان کے شہ سواروں میرے شہید بچوں میں کے شہ سواروں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں سین اتار چارو میرے شہید بچوں کو تاریخ چاروں میرے شہید بچوں ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں شاہدن سے تم نے وفا پانی بھائی پانی پیا نہ تم نے قبضے میں تھی ترائی اے میرے دین داروں میرے شہید بچوں اے میرے دین داروں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں جینے نہ دے گا مجھ کو یہ درد ناک منظر ڈوبا ہوا لہو میں دیکھا تمہیں زمین پر عرش بری کے تاروں میرے شہید بچوں عرش بری کے تاروں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں شہید بچوں کے جانے ساروں میرے شہید بچوں اس دست کر بلا میں ایسی قیامت آئی جی بھر کے ماں تمہارا غم بھی منا نہ پائی اے میرے غم گزارو میرے شہید بچوں اے میرے غم گزارو میرے شہید بچوں کے سارو میرے بچوں کے میرے شہید بچوں بھائی کی بے کسی نے اتنا مجھے رلایا تم پر نہ روئی میں نے بھائی قدم منایا خود اپنے سوگ بارو میرے شہید بچوں خود اپنے سوگ بارو میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں ہوئی زمین پر تم جان سے ستارے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اب دھوپ میں تمہارے بے گور بے مداروں میرے شہید بچوں بے گور بے مداروں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں مادر کو تم نے اپنی یوں سرخرو کیا ہے اپنے لہو سے تم نے رن میں وضو کیا ہے قرآن حق کے پاروں میرے شہید بچوں قرآن حق کے پاروں میرے شہید بچوں میرے شہید بچوں شہید پکار میرے شہید بچوں کے جاگ ساروں میرے شہید بچوں سب در تھا کیسا منظر لکھتا ہے رو کے گوہر کہتی تھی شاہزادی خد کر ہو تم پہ مادر جعفر کی یادگاروں میرے شہید بچوں جعفر کی یادگاروں میرے شہید بچوں کے جاگ میرے شہید بچوں سے پکار چارو میرے شہید بچوں سے پکار چارو میرے شہید بچوں ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں